الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل تک کے دروس میں ہم نے مردوں کے نہ سننے پر نو آیتیں قرآن کریم کی تقریباً نو یا تیرہ آیتیں اور پھر جو لوگ وہ حدیث پیش کرتے ہیں بخاری اور مشکات کی اس کا درجہ اور اس کا مقام اور اس کی تشریح بیان کی کہ حدیث خبر واحد ہے جتنی بھی مضبوط ہو جائے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر ہم نے علماء سے یہ التماس بھی اور درخواست بھی کی کہ خدا را احادیث کو قرآن کے اوپر چڑھانے کی کوشش مت کرو خصوصاً وہ روایات جو اخبار احاد ہیں جو خبر متواتر نہیں ہے تقریباً جتنے حدیث کا علم رکھنے والے محدثین ہیں ان کی نظریات اور ان کے حوالے پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک خصوصاً امام ابو حنیفہ کا اپنا حوالہ کہ وہ خود بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں اور ان کی پوری پارٹی یعنی ہمارے پورے احناف تقریباً بے شمار کتب فقہ کے حوالے گزر گئے کہ وہ بھی مردوں کے سننے کے قائل نہیں پھر علماء دیوبند سماع موتا کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا موقف کل ہم نے تفصیل بیان کیا خصوصاً مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مردوں کے دور اور نزدیک سے سننے کا قائل ہے تو وہ مشرق ہے آج امت کے دیگر محققین جو ہیں تو بہت زیادہ ہمارے پاس امت کے اندر نہ سننے والے علماء کی فہرست موجود ہے چودہ صدیوں میں تقریباً سینکڑوں علماء گزرے ہیں جنہوں نے مردوں کے سننے کے بارے میں صاف کہا کہ مردہ مردہ ہوتا ہے وہ سنتا نہیں اور ہمارے مولانا شیخ القرآن والحدیث محمد حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ نے تقریباً دو سو ساٹھ علماء اور مفسرین اور علماء عقائد اور محدثین اور فقہا اور دیگر علماء دو سو ساٹھ علماء کا حوالہ انہوں نے عقائد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں لیکن وہ سارے ذکر کریں گے تو بہت سارا وقت لگ جائے گا ان کی کتاب یہ ہے جو آپ سب دیکھ سکتے ہیں اس میں ان مسائل کی تشریح کے علاوہ تقریباً دو سو ساٹھ علماء محدثین فقہا مفسرین کے حوالے ہیں ہم مختصراً چند ذکر کرتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تمام اکابرین دیوبند کا پیر اور مرشد ہے وہ شمائے میں امدادیہ صفح بہتر میں لکھتے ہیں کہ اے آیت ان نقلا تسم الموتا میں نفی ہوا سے خمسا ظاہرہ سے مراد ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان نقلا تسم الموتا میں پانچوں کے پانچوں حواس کی نفی کی گئی ہے مردوں سے کہ مردے کا ایک بھی حص کام نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ چھو سکتے ہیں نہ وہ سونگ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ علماء اہل حدیث کا انتہائی معتمد ترین فتح فتح نظیریہ جلد ایک صفحہ چار سو چونتیس اس میں وہ لکھتے ہیں اما سماع موتا پس اے حنفیہ متفق ان بر نفی آن وہ لکھتے ہیں کہ مردوں کے سننے کے بارے میں تمام علماء حنفیہ کا اتفاق ہے کہ نہیں سنتے ویسے عوام خود سوچ لیں کہ آخر قبر کے اندر جو آدمی رکھا ہوا ہے وہ مردہ ہے یا زندہ زندہ کو کوئی بھی دفن نہیں کرتا مردہ ہوتا ہے جب بھی تو اس کو دفن کرتا ہے اور جب مردہ ہوتا ہے وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے جو دیکھتا سنتا ہے وہ مردہ ہوتا نہیں اب وہ جو زندگی قبر میں ہے اس زندگی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق وہ کیسی زندگی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے وہ ایسی زندگی نہیں جو دنیاوی زندگی ہے اور دنیا کے حالات سے خبردار ہے قرآن نے صاف کہا ہے وہ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ تمام اصحاب قبور خواہ پیغمبر ہو خواہ ولی ہو خواہ شہید ہو خواہ بڑے سے بڑے درجے کا اور چھوٹے سے چھوٹے درجے کا مردہ ہو وہ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ دنیا والوں کی باتوں اور آوازوں اور دعاؤں سے پکاروں سے غافل ہیں اہل حدیث کا ایک اور فتحوا فتح سنا جلد ایک تین سو ستر میں وہ لکھتے ہیں مردے آج سام بے جان ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے قرآن مجید میں ارشاد ہے نہ کلا تس میں یعنی تیری آواز مردے نہیں سن سکتے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے ایک سوال کے جواب میں فتح ثنائیہ جن ایک صفحہ تین سو اکہتر پہ لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے گمبت کے پاس جا کر ان سے دعا کروانا جائز ہے یا نہیں کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی قبر کے قریب کڑا ہو جائے اور ایک بڑے ولی سے وہ بات کر رہا ہے تو کیا وہ سنتا ہے جواب میں وہ لکھتے ہیں جائز نہیں کیونکہ وہ سنتے نہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے وہ عن دعا اہم غافلون یعنی جن بزرگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں پھر ان سے دعا کیسی اور کیا فائدہ سید سراج الدین احمد سے سوانی لکھتے ہیں سراج الایمان صفحہ اکیس پر مذہب امام اعظم اور اکثر مشائق ہمارے کا عدم سماع موتا ہے یعنی سارے علماء امام ابو حنیفہ کے مسلک کے یہی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اب بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی اتنا زور اس مسئلے کو کیوں دیتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں نے قبر والوں کو زندہ بنا دیا پھر ان کے لیے سننا ثابت کر دیا اور سارے دنیا اور ساری مسلمان امت کو تباہ کر کے اللہ سے ہٹا کر کے انہی قبروں کی طرف متوجہ کیا آج کروڑوں اور اربوں کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو محمد علی حجویری کے مزار پر اور شاہ عبداللہ غازی کی مزار پر اور اسی طرح دیگر پتہ نہیں کتنی مزارات ہیں جو کچھ حقائق ہیں اور کچھ من گڑت ہیں کچھ اولیاء ہیں اور کچھ تو پتہ بھی نہیں ان کے مزارات پر کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں کتنے لوگ ان پر جھکے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے ان مولیوں کی وجہ سے جن علماء نے کہا ہے کہ قبروں میں وہ زندہ ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں جب یہ عقیدہ بن جائے کہ سنتا ہے دیکھتا ہے تو لوگ اس سے مانتے ہیں اور اسی سے آدمی مشرق ہو جاتا ہے اس لیے اس پر زور دیتے ہیں نواب قطب الدین صاحب مظاہر حق کے مصنف جامع تفاصیر سورہ فاتر صفحہ نمبر ایک سو دس پر وہ لکھتے ہیں مذہب امام اعظم اور اکثر مشائق ہمارے کا عدم سما ہے یعنی نہیں سنتے بے دلیل آیت تھے ان خیالات اس میں مولانا عابد الرحمان صدیقی لکھتے ہیں ترجمہ صحیح مسلم کتاب الزکات جلد ایک صفحہ نمبر آٹھ سو ستائیس میں اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک سماع موتا ثابت نہیں کتب حنفیہ میں اس کی تصریح موجود ہے مولانا فیض عالم صاحب لکھتے ہیں وجیز السرات صفحہ ایک سو انتالیس میں وہ لکھتے ہیں بے شک میت را بہوا سے دنیاوی ظاہری اجتماع روح والجسد حیات و جست است وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردے کو دنیاوی حواس اور ظاہری حواس جو روح اور جسد کے ملنے سے جو بنتا ہے ایسا نہ ان کے اندر حیات موجود ہے نہ اسی طرح ان کے ان کا سما موجود ہے یعنی روح اور جسم دونوں اکٹھے ہوں اور ہوا سے دنیاوی اور ظاہری کے ساتھ وہ سنے اور زندہ ہو ایسی حیات ثابت نہیں نہ ایسا سننا ثابت ہے بس آج کل لوگ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھئی قبروں میں لوگ زندہ زندہ ہے تو نکالو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی دنیاوی زندگی ہے تو خدا کے ظالموں ان کو قبر کے اندر قید کیسے رکھا ہے پھر تم امام اور حاکم اور بادشاہ کیسے بنے ہو پھر تو انہی سے سارے مسائل معلوم کرو پھر تو انہی سے پوچھو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اسی کو سردار بناؤ اسی کو خلیفہ امیر المؤمنین بناؤ اللہ کے بندو ان کی زندگی جنت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے قرآن کی کئی نصوص ہے اس پر جو دنیاوی موت نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا جس طرح کی مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے اب کتنے علماء ہیں یہ تو شمار سے نکلی نکلی بات ہے میں نے آپ کو کہا کہ دو سو ساٹھ علماء کا فتویٰ ہمارے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے خصوصاً اس کتاب کے اندر عقائد علماء دیوبند جو نیروی صاحب نے لکھی ہے لیکن تین جگہ ایسے ہیں جہاں حدیثوں میں آیا ہے وہاں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ جب قرآن میں آیا کہ مردے نہیں سنتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی حدیث اللہ اور رسول اللہ اور قرآن مجید سے نیچے کے درجے کے ہیں رسول اللہ کا درجہ بھی اللہ سے نیچے ہے رسول اللہ کی احادیث کا درجہ بھی اللہ کی کتاب سے نیچے ہے پہلے تو لوگوں کو کان کھول کر سننا چاہیے کہ جب قرآن نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے تو قرآن کے فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کو قرآن کے اوپر چڑھا کر کے اور حدیث سے وہ معنی لے لیں جو قرآن کا مخالف ہو یہ آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا ہاں تمہارا مشرق ضمیر اجازت دے دے تو الگ بات ہے اس لیے کہ رسول اللہ اللہ سے چھوٹے ہیں رسول اللہ کا درجہ اللہ کے بعد ہے رسول اللہ کی حدیث کا درجہ بھی قرآن کے نیچے ہے جو قرآن سے اوپر حدیث کو چڑھاتے ہیں وہ شاید عیسائی اور یہودی ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ تین جگہیں جہاں سے یہ لوگ حدیث میں استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں سنتے ہیں نا ان میں سے پہلا مقام قلیب بدر ہے ہمارے دوست جو اللہ کے کلام نبی کی سنت اور دین اسلام سے زیادہ اپنے اکابرین مرشدین اپنے مسالک اور جماعت اور ان کے اقوال سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں یعنی اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے اکابرین اور مرشدین سے محبت زیادہ رکھتے ہیں اتنی محبت قرآن اور سنت سے نہیں ہے جتنی محبت ان کو اپنے پیشواؤں سے ہے علماء علماء ماحدے ہمارے اکابر ہمارے اکابر صحابہ ہیں کون ہیں صحابہ اگر ایک بات یاد رکھیں اگر اکابرین سے مراد اپنے یہ موجودہ زمانے کے اکابرین لیے جائیں البرہ مع اکابر کم جس طرح کی روایت میں آیا ہے اب اگر اکابرین سے مراد اس قریب زمانہ کے جو ہمارے اساتذہ ہیں اور ہمارے مقتدا اور پشوا گزرے ہیں جس طرح کے ابھی قریب قریب گزرے ہیں مثال کے طور پر سرفراز خان صفدر یا علامہ مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ یا شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ یا علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ یا یوں سمجھ لیجئے کہ علماء اگر اکابرین سے یہ مراد لیے جائیں پھر تو کہیں گے کہ ہمارے بھی اپنے اکابرین ہیں شیعہ کہیں گے ہمارے بھی اپنے اکابرین ہیں یہودی کہیں گے ہمارے بھی اپنے اکاب پھر تو ہر کسی کو یہ موقع ملا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اکابرین کی بات مانیں گے تو جب ہم سارے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان اگر اپنے اپنے اکابرین کی بات ماننا شروع کریں تو یہ امت متفق ہو سکتی ہے کبھی نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں البرکت مع اکابر کن سے کون اکابر مراد ہونے چاہیے صحابہ کرام ہونے چاہیے تابعین اور اتباع تابعین وہ تین زمانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں خیر القرون قرنی ثم ثم یلونہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اب ان تین زمانوں کے اندر جو اچھے اور بڑے علماء بزرگ گزرے ہیں صحابہ تابعین اور اتباع تابعین وہ ہمارے اکابر ہیں ان کے پیچھے ہم جائیں گے انہوں نے دین جس طرح سمجھا ہے ہم اس اس دین کو اسی طرح سمجھیں اس کے بعد کے اکابر مراد اگر اس کے بعد کے اکابر مراد ہو جائیں تو ہر کسی کا اپنا اپنا اپنا استاد ہے اپنے اپنے اکابر ہیں پھر تو بات ہی کچھ اور بن جاتی ہے پھر تو سارے امت والے حق پر ہو گئے یہودی بھی حق پر شیعہ بھی حق پر بریلوی بھی حق پر وغیرہ ہو گئے تو جو حضرات قرآن اور سنت سے زیادہ اپنے اکابرین اور مرشدین اور اپنے مسلک اور جماعت کے اقوال سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ حضرات فرماتے ہیں جی رسول اللہ نے بدر کے کنویں میں پڑے کفاروں سے مردوں سے خطاب کیوں کیا اگر وہ نہیں سنتے تھے تو کیوں کیا تو اس کا پورا اور شافی جواب امی عائشہ اور مشتحدین و فقہ اور محدثین نے دے دیا ہے کیا جواب دیا ہے پچھلے دنوں درس میں میں نے بتایا تھا جواب یہ دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا رسول اللہ کا معجزہ تھا تم نہ پیغمبر ہو نہ تمہارا کوئی معجزہ ہے کہ تمہاری بات بھی سن لے لہذا بخاری یا دیگر مشکات وغیرہ کی قریبی بدر کی روایت سے استدلال کرنا یہ سریح ظلم ہے عوام کے ساتھ دھوکہ کرنا کہ دیکھو انہوں نے مشرقین مکہ کے مقتولین میتوں سے بات کی تھی وہ تو رسول اللہ نے کی تھی اور تمام صحابہ نے فرمایا ہے امی عائشہ نے فرمایا ہے قطع رحمہ اللہ نے فرمایا ہے بخاری نے یہی قطع کی روایت نقل کر کے اپنا موقف بیان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا معجزہ تھا اس کا بیان تقریباً میں نے جواب دے دیا ہے شروع شروع میں اور یہ قانون ہے اصول فقہ اور حدیث بھی یہ پہلے میں نے حوالوں سے بیان کیا ہے یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے اور اصول حدیث کا قانون ہے کہ قلیب بدر کی روایت جو بخاری اور دیگر میں آئی آئی ہے یہ روایت کے رسول اللہ نے مردوں سے بات کی یہ خبر واحد ہے کیا ہے خبر واحد جو عقیدے میں کبھی کام نہیں دیتا عقیدے میں یہ نہیں چلتا اس پر ہم نے کافی حوالے دیے ہیں اور ہمارے مسلک کا جو بڑا صاحب ہیں مولانا مفت اللہ رحم کرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی اس روایت کا مخالف ہے امی عائشہ بھی اس کی مخالف ہے صحابہ بھی اس کے یعنی سب کا عقیدہ اس روایت کے مخالف ہے اس لیے اس اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث قرآن کے بعد کا درجہ رکھتی ہے لہذا قرآن کو اپنے ظاہری معنی پر رکھ کر حدیث میں یہ تعویل کی ہے وہ لیے کہ حدیث کا درجہ بعد میں ہے کہ اس سے مراد سمجھنا ہے سننا اور رسول اللہ کا معجزہ بھی ہے یہ پہلا مقام جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس کا جواب ہم تفصیل دے چکے ہیں کہ یہ معجزہ تھا رسول اللہ کا تم پیغمبر نہیں ہو کہ تمہارا بھی معجزہ ہو اور مردی تمہاری بات سن لے دوسرا مقام دوسرا مقام یہ ہے کہ روایتوں میں خصوصاً بخاری کے روایت میں آیا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جائے لوگ اس سے پیٹ پیر کر گھر چلے جائیں تو مردہ پیروں کی چھاپ کی آواز سنتا ہے خفقن یہ او آنے والے مردہ پیروں کی چھاپ کی آواز سنتا ہے تو لوگ سمجھ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ یار لوگ جو ہیں یہ تصوف زدہ لوگ یہ شرک کی بیمار شرک کی بیماری والے لوگ یہ لوگ ان سے کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ کہتے پیری لوگ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے دیکھو وہ پیروں کا چھاپ بھی سن رہے ہیں اس کا جواب سن لو قرآن نے صاف کہا ہے تیرہ آیتوں کے اندر کے مردہ نہیں سنتا اب یہ روایت جو کہتی ہے کہ وہ پیروں کا چھاپ سنتے ہیں تو یہ تو قرآن کا مخالف ہو گیا اگر اس کا معنی یہی ہے جو یار لوگ لے رہے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے اندر تعویل کی جائے میں نہیں کہتا یہ علماء نے اس میں تعویل کی ہے پہلا جواب کہ یہ روایت خبر واحد ہے جتنی بھی یہ صحیح کیوں نہ ہو لیکن یہ عقیدے میں یہ روایت چل نہیں سکتی شیخ الحدیث سرفراز صفدر نے کہا ہے ازالت الریب صفحہ دو سو انتالیس سے لے کر دو سو چالیس تک اتمام البرحان سف جل تین صفحہ انہتر راہ ہدایت صفحہ دو سو تین تبادوم اسی طرح شرح مواقف سات سو ستائیس مسامرہ جل دو نمبر اٹھتر ان ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت خبر واحد ہے خبر واحد قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی دوسرا جواب دوسرا جواب فتح الباری میں جو ابن حجر اسقلانی کی شرح ہے بخاری کی شرح ہے اس میں جلتین صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ تبع بیروت لبنان باب المیت لسما خفق النعال اس باب کے اندر وہ لکھتے ہیں العبد اذا وزع فی قبری ہی وہ لکھتے ہیں کہ وہ طول سے مراد ہے وہ طول امر کہ مرد یہ ابن منیر کی شرح ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سب سے پہلے اس کی بات لائے ہیں فتح الباری میں لیکن سورے علماء پتہ نہیں اس کو کیوں ہڑپ کر کے ہضم کر لیتے ہیں سب سے پہلی توجہ انہوں نے یہی فرمائی ہے کہ زین ابن منیر نے لکھا ہے کہ یہاں وہ تولی یا یعنی مراد یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جائے اور اس کی بات ختم ہو جائے اس کا فیصلہ ہو جائے یعنی لوگ اس کو دفن کر کے واپس چلے جائیں گھر وہ صاحب اصحاب لوگ چلے جائیں ان لسما تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی مراد اور حدیث کی مراد یہ ہے کہ مردہ سے ابھی لوگ دفن کر کے واپس بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ فرشتے کو نہ کہ مردے کو فرشتے آ جاتے ہیں کہاں او قبر شرعی میں جو میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا برزخ میں اسی مٹی والے قبر میں تو ساری دنیا اس کے قائل نہیں ہے ماشاء اللہ مگر وہ بھی روح کے بغیر کچھ لوگ قائل ہیں ساری دنیا یہ کہتے ہیں کہ سوال و جواب عذاب و ثواب کہاں ہے قبر قبر شرعی میں یعنی برزخ کے اندر تو ابن منیر کا مقصد یہ ہے زین ابن منیر رحمہ اللہ کا فتح الباری میں جو لکھا ہوا ہے جلد تین صفحہ ایک سو ساٹھ پر کہ جیسے لوگ اس کو دفن کر کے ابھی واپس بھی نہیں ہوئے ہوتے راستے میں ہوتے ہیں کہ وہاں مردے کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتوں کی پیروں کا چھاپ مردہ سن رہا ہے لوگوں کے پیروں کا چھاپ نہیں سنتا فرشتوں کے پیروں کا چھاپ سنتا ہے اتنا جلد آ جاتا ہے فرشتے اتنے جلد آ جاتے ہیں کہ ابھی تک لوگ واپس بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ قبر شرعی میں برزخ کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں اور مردہ ان کی پیروں کا چھاپ سن رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فرشتوں فرشتے آ گئے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ انہو لیسمعو نہو خرآل کے اندر یہ نعالہم ہم کی ہم ضمیر فرشتوں کی طرف ہے تو اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ توجہ صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس میں فرشتے دو ہیں اور نعالہم ہم کے اندر ضمیر جمع کی ہے تو جواب یہ ہے کچھ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے عربی میں اس کی گنجائش ہے سورت الشعراء قرآن کریم کی آیت ہے سورت ہے اس کے اندر ایک آیت ہے کالا ہبا بے آیات نا فض ہبا تم دونوں چلے جاؤ لے جاؤ تم دونوں ہماری آیتوں کو لے جاؤ دو دو آدمیوں سے کہتا ہے ان معکم ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں دیکھو یہاں بندے دو ہیں اور ان معکم کے اندر ان کو زمیر جمع کی راجے ہے قرآن میں آیا ہے تو حدیث میں بھی آ سکتا ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں اسی طرح بخاری شریف کتاب العلم جلد ایک صفحہ تریس کے اندر روایت ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں فمرت بہما سفین تن فکل یحملوہما یہاں بھی دو آدمی ہے فکل میں ان کو جمع کی ضمیر راجے ہے قرآن میں بھی آیا بخاری میں بھی آیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اب ایک اور اعتراض باقی ہے کہ بھائی فرشتوں کا ذکر تو بعد میں ہے زمیر پیری کیوں راجے ہے ان کو ازمار قبلہ ذکر ہے تو اس کا جواب بھی آسان سا ہے جہاں اشکال جہاں وہم کی گنجائش نہ ہو تو وہاں ایسا ہو جاتا ہے جس طرح کی قرآن کریم کی آیت ہے سورہ واقعہ آیت نمبر پینتیس چھتیس اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انا ان ہن ہونا انشا فجالنا ابکارا دیکھو ابکار کی طرف ہن کی زمین پہلے سے راجے ہے اب ایک کام جب قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے تو پھر کیوں نہ اس کا معنی یہی لیا جائے تاکہ قرآن کے خلاف نہ پڑ جائیں مگر ہمارے یار لوگ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن کے مقابلے میں کھڑا کرو تاکہ الیاز اللہ قرآن کی قدر باقی نہ رہے نئے قرآن کا اپنا مقام ہے حدیث کو تم جتنا بھی ان کے مقابلے کے لیے لاؤ حدیث اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کرتی بھی نہیں ہے اور امت کے علماء مسلمان ہیں مسلمان حدیث کو قرآن پر نہیں چڑھاتے تم چڑھاتے ہو پتہ نہیں کیسے مسلمان ہو میڈین امریکہ ہو پتہ نہیں میڈین اسرائیل ہو جو لوگ قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھڑانے کی کوشش نہیں کریں گے لہذا اس کا پہلا جواب یہ کہ یہ خبر واحد ہے دوسرا جواب ہم نے یہ بیان کیا کہ یہاں مراد فرشتوں کی پیروں کا چھاپ ہے وہ سن رہا ہے مردہ برزخ میں اور زین ابن منیر سے فتح الباری سے ہم نے اس کا حوالہ دیا تیسری بات اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو تیسرا جواب علماء دیوبند ہی سے سن لو علماء دیوبند مفتی رشید احمد گنگو ہی الدری جلد دو صفحہ نمبر ایک سو ستانوے میں اور دوسرے نسخے میں جلد ایک تین سو انیس پہ وہ لکھتے ہیں والجواب ان ذلك کنایت عن سرعت ہما ملائی کا بعد دفن لا حقیقتا رشید احمد گنگو ہی دیوبندی فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتا نہیں ہے کہ وہ پیروں کا چھاپ سن رہا ہے بلکہ یہ کنایا ہے مقصد یہ ہے کہ فرشتے اتنے جلد آتے ہیں اگر وہاں کوئی زندہ سننے والا ہوتا تو لوگوں کے پیروں کا چھاپ سن لیتا یہ رشید احمد گنگو ہی کہتے ہیں ए देवबंद देवबंद